السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی بارے میں بتایا تھا یہود کی تین جماعتیں تھی یہود کی تین جماعتیں تھی نمبر ایک محرفین یعنی جو اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں تھیں ان میں تحریف کیا کرتے تھے اور لفظی ہو یا مانوی ہو یا دونوں میں تو یہ ان کا یہ پہلی جماعت تھی محرفین جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں رد بدل کیا کرتے تھے اور تغیر کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے احکام تھے ان میں اپنی طرف سے باتیں تھے اور دوسری جو جماعت تھی وہ منافقین یہود منافقین میں سے یہودیوں یہود میں سے منافقین کی جماعت تھی جن کا سرکردہ عبداللہ بن ابئی ہے دوسری جماعت میں جو اعلانیہ کفار ہے اور یہ نے جو اس کا اور تو پچھلے آیات میں ہم نے ان کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ جو اس سے جو پچھلے آیا تھی اس میں بکرا اور جو قتل کا واقعہ تھا اس کے بارے میں بتایا تھا وہ تو ہم نے پڑھ لیا اور جب وہ مسلمانوں کے پاس بظاہر آتے تھے تو ظاہر مسلمانوں کو کہہ لیا کرتے تھے کہ ہم بھی جی مسلمان ہیں اور آپ کے نبی کے اور آپ کے کتاب کے بارے میں ہمارے کتابوں میں بھی تذکرہ ہوا ہے اور جب اپنے بڑوں کے پاس جا کرتے تھے یا آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے تو پھر اس کے برخلاف یعنی ظہر مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں آپ کی طرح اور باطن جب وہ خود تنہائیوں میں جاتے تھے تو اس کی برعکس باتیں کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان اللہ یعلم ما ما یسرون کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو جن چیزوں کا یا جن باتوں کا اظہار کرتے ہیں اور جن کو اوچ پاتے ہیں یعنی بظاہر مسلمانوں کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرح مسلمان ہیں جبکہ حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے ہے کافر تو ایک تھی ان کے جو علماء تھے وہ تحریف کیا کرتے تھے اور جو عوام تھے جو عوام تھے عوام بھی چونکہ خود ان تھے ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا تھا تو جو علماء ان کو الٹی سیدھی پڑھا دیتے تھے اسی کے مطابق وہ عمل کیا کرتے تھے جس طرح کہ ہم نے پڑھا تھا کہ لا يعلمون هم إلا امانیہ یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا تھا اب اگلی جو آیا کریمہ ہے پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ترجمہ پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی جو تفصیل ہے یہاں پہ بین اس کی جو تشریح ہے وہ پڑھیں گے تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل فویل فویل للذین للذین یکتبون الكتاب ثم یقولون هذا عند به ثمنا لهم لهم مما مما كتبت وویل یکسبون لہذا تباہی ہے ہلاکت ہے بربادی ہے للذین ان لوگوں کی لہذا تباہی ہے فویل للذین لہذا تباہی ہے ان لوگوں کی یکتبون الکتاب جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں تم یقولون پھر لوگوں سے کہتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں حاضہ من عند اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے بھی ثمنا قلیلا تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما رہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما رہے پیسے کما فویل لہم فستباہی ہے ان لوگوں پر فویل لہم ہے ان لوگوں پر مما کتبت ایدیہم ان لوگوں پر اس تحریک کی وجہ سے فویل لہم پس تباہی ہے مما کتبت ایدیہم ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے جی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی وویل لہم مما یکتبون اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو کماتے ہیں یعنی جو اور تباہی ہے اویل مما یکتبون اور لہم اور تباہی ہے ان پر مما یکتبون اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو کماتے ہیں تو اس آیت کریمہ میں قرآن کریم نے یہاں پہ یہ ترتیب رکھی ہے کہ پہلے ان یہود کے ان علماء کا تذکرہ کیا ان کا ذکر کیا جو تورات میں جان بوجھ کر رد و بدل کیا کرتے تھے یعنی اپنی طرف سے اس میں تغیر کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہوتا تھا اللہ کی طرف سے کچھ اور نازل ہوتا تھا اور یہ اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی کیا کرتے تھے یہ تو علماء تھے جن کو علم بھی تھا جانتے بھی تھے سمجھتے بھی تھے لیکن جانتے بوجھتے اور سمجھتے جو ہے نا اس میں تحریف کیا کرتے تھے پھر ان کا تذکرہ کیا پھر ان پڑھ کا تذکرہ ہوا جنہیں تورات کا علم تو تھا نہیں مگر انہیں مذکورہ بالا علماء یعنی جو ان کے علماء تھے جو ان کے بڑے تھے جو ان کے سرپرست تھے جو ان کو بڑے سمجھے جاتے تھے ان کی میں علماء نے ان کو میں مبتلا رکھا تھا کہ علماء نے اپنے وہ ان پڑھ تھے ان کو یہ کہا تھا کہ سارے یہودی اللہ کے لڑلے ہیں یعنی اللہ کے پیارے اللہ کے محبوب ہے اور وہ کسی بھی صورت میں جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ ہر صورت میں جنت ہی میں جائیں گے کیونکہ وہ اللہ کے لڑلے علم اسی قسم کے اور خوش گمانیوں پر مشتمل تھا اور یہ جو ان کے عوام تھے ان کسی کو خود علم نہیں تھا اور علماء نے ان کو یہی بتایا تھا تو علماء خود تحریف کیا کرتے تھے تو اس وجہ سے اس کی مزید تفصیل جو ہے نا آگے ہم پڑھیں گے آیت نمبر چھیاسی میں کہ اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون تو ان کے جو بڑے تھے یا ان کے جو علماء تھے ان کو جو کرتا درتا تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اگلی جو آیا تھے اس میں بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے وہ خود بھی تحریف کیا کرتے تھے اور اپنے جو عوام تھے اپنے جو ماتا طبقہ تھا ان کو بھی اس میں خوشگمانیوں میں مبتلا کیا ہوا تھا अवय इसम अब जो है इसमें میں فويل فويل شدت عذاب یعنی يعني حلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے سخت عذاب ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب یکم جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے مختلف یعنی ان سے مختلف یعنی جو اصل حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے جو حکام ہوتے ہیں ان میں تحریف کر کے اپنی طرف سے لکھتے ہیں پھر یہ لوگ کہتے ہیں پھر یہ لوگ کہتے ہیں حاضر کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یعنی کرتے خود ہے لکھتے خود ہے پھر لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں عوام کو کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے یہ کرو بھی نہیں یہ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے بات کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ شروع ہی سما قلیلا تاکہ ان کے ذریعے سے سی آمدنی تھوڑے سے پیسے وہ کما لے دنیا دنیا یہود الیہود اور یہود ہے جو یہ کام کیا کرتے تھے کہ اللہ کے حکام کو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتے تھے ان میں تحریف کیا کرتے تھے یہ کون سے یہود تھے غیرو صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وآیت الرجم ما سوراجی غیرو صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت کو تبدیل کیا اسی طرح آیت رجم کو تبدیل کیا اور اس طرح دوسرے مثال ہے قطب کی مہان سلا اور انہوں نے لکھا اس کے خلاف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی تورات میں کہ اور آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے اس کے یہ صفات اور یہ یہ نشانیاں ہوگی جب اگر آپ میں میں ایسے کوئی اس اس زمانے ہو تو پر ایمان لائے اللہ ہی کا نبی ہوگا تو انہوں نے جو تورات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر حضرت مصالح السلام پر نازل کیا گیا تھا ان میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائی تھی نشانیاں بیان فرمائی تھی تو انہوں نے اس میں رد و بدل کیا آگے پیچھے کیا رسول اللہ علیہ وسلم کی صفات کے میں بھی اور ایسی ہی رجم کی جو آیت تھی رجم کی آیت بھی انہوں نے رجو بدل کیا اس کو انہوں نے تبدیل کیا جلد سے یعنی کوڑوں سے اور چہرے کالے کرنے سے یعنی اگر کوئی شادی شدہ ہو شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ زنا کرے تو اسلام میں یہ حکم تھا کہ اس کو رجم کیا جائے گا سنسار کیا جائے گا تو انہوں نے اس آیت میں جو اللہ تعالی کی طرف ان پر نازل کیا گیا تھا ان احکام تبدیل کیا تغیر کیا تحریف کی اس طرح کہ جو رجم کی آیت تھی نازل تو یہ ہوا تھا کہ اس کو رجم کیا جائے گا سنسار کیا جائے گا انہوں نے ان کو بدل کیا یا تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے جو اس طرح کام کرے گا اور نمبر دو یا اس کا چہرہ کالا کیا جائے گا یا یعنی منہ کالا کیا جائے گا اس کے منہ پہ کالا مل لیا جائے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رجم کا حکم تورات ہی میں دیا تھا تورات ہی میں رجم کا حکم دیا تھا انہوں نے اس میں تعریف کر کے اپنی طرف سے یہ ڈالا کہ رجم کی بجائے انہوں نے کہا کہ کوڑے لگائے جائیں گے یا اس کا چہرہ کالا کیا جائے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات نہیں فرمائی تھی انہوں نے اپنی طرف سے یہ کیا تو فوائل الحمد فوائل الحمدل الحم تو ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے لہم ان کے لیے جن کا تذکرہ قبل ہوا مما قد بدریہم جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں یعنی لکھتے اپنے ہاتھوں سے کرتے خود ہیں اور پھر کہتے یہ ہے لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اس طرح کی پچھلے آیت میں ہوا ثم یقولون هذا من عند الله كتبت ايديهم من المختلق فویل تباہی ہے بربادی ہے ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما کتبت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے من المختلق جو ان کے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے یعنی اپنی طرف سے لکھا ہے اپنے طرف سے گڑا ہوا ہے اور تباہی ہے بربادی ہے ہلاکت ہے لہمون کے لیے مما ایک جو کماتے ہیں مما یکسبون جو کماتے ہیں اس چیز سے من الرشا یعنی رشوت سے یعنی رشوت لوگوں سے لیتے ہیں اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں گڑتے ہیں تحریف کرتے ہیں تغیر و تبدیل کرتے ہیں اور پھر یہ لوگوں سے توقع رکھتے ہیں ہمارا پیسے دیں گے رشوت کے طور پر وقالو اور چونکہ وقالو اور یہ یہودی کہتے ہیں وقالو اور یہ یہودی کہتے ہیں وقالو یہ یہودی کے لمان وعدہ ہوا نبی کہ اور یہ یہودی کہتے ہیں کہ وقالو لما وعدہ ہوا نبی اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے لن تمسنا نارو الا یا معمودا یعنی ہمیں آگ نہیں چوئے گی لن تمسنا نارو ہمیں آگ نہیں چوئے گی الا ایام معدودا مگر چند دن قلیلتا توڑے اربعین ایامن چالیس دن مدت عبارت ابائیم العجلہ کہ اول تو ہمیں عذاب نہیں پہنچے گی ہمیں عذاب نہیں چوئے گی اگر ہو بھی تو وہ تم ہوگا چالیس دن جو ان کے آبا و اجداد تھے انہوں نے بچڑے کی جو عبادت کی تھی سمت ظلم پھر وہ واپس ظاہر ہو جائے گا یعنی ہمیں تو پہلے عذاب نہیں ہوگا اور اگر عذاب ہو بھی تو بہت کم ہوگا قل لهم کہہ دیجئے ان کو یعنی ان یہود کو یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتخذتم کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم اتخذتم اتخذتم عند عند عہدا عہدا کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے اتخذتم عند اللہ اللہ عہدا کیا تم نے کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے خود ترى التقسم يا سمتا التقسم حمزه حمزه وصلیه کو حذف کیا گیا حمزه استفهام کی وجہ سے کیونکہ حمزه استفهام صدرت کلام سے ہے اور حمزه وصلیه جو ہوتا ہے وہ درمیانی کلام میں درجی کلام میں ہو گر جاتا ہے ان اللہ عہدن میثاق منه بذالک کہ تم نے اللہ تعالی سے میثاق وعدہ عہد لیا ہے اس کا کہ تمہیں کوئی عذاب نہیں پہنچے گی یا تمہیں کچھ تکلیف نہیں پہنچے گی فلن فلن فلن يخلف يخلف يخلف الله الله الله عهده عهده عهده جس کا اللہ تعالی مخالفت نہ کرے جس کا اللہ تعالی مخالفت نہ کرے ہم تو فور اللہ مالا کالبون یا تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر جن کو تم نہیں جانتے ہو سب کو کیا اس کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں وقالو وقالو لن النار الا اور یہودوں نے کہا ہے اور وقالو اور یہودیوں نے کہا ہے لن تمسن تمسن کہ ہم لن الا ایام معدودہ کہ ہم گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چوئے گی کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ لن تمسن النار کہ آگ ہمیں نہیں چوئے گی الا ایام معدودہ مگر گنتی کے چند دن کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چوئے گی قل اتخذتم عند الله عهدا قل آپ ان سے کہیے آپ ان سے کہہ دیجئے اتخذتم عند الله عهدا کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے اتخذتم عند الله عهدا کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے فلن يخلف الله عهده جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا فلائی یخلف اللہ عہدو جس کے بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہم تقولون اللہ مالا تعلمون کیا تم اللہ کے ذمہ او بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں ہم تقولون اللہ مالا تعلمون یا تم اللہ پر یا تم اللہ پر یا, تم اللہ کی ذمہ وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتا نہیں اگلی جو آیت ہے بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بلا من كسب سيئة آگ تمہیں کیوں نہیں چوئے گی بلا من کسب سیئتا آگ تمہیں کیوں نہیں چوئے گی جو لوگ بھی بدی کرتے ہیں جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں بلا من کسب سیئتا جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں یعنی بدی کرتے ہیں برائی کرتے ہیں جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں وہ احاطت ہو اور ان کی بدی انہیں گیر لیتی ہے وہ احاطت احاطہ اور ان کی بدی انہیں گیر لیتی ہے فولا کا تو ایسے لوگ ہی تو کے اصحاب النار تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باتی ہے ایسے لوگ ہی دوزخ میں رہنے والے ہیں ہمیشہ رہنے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ایسے لوگ اولا کا اصحاب النار ایسے لوگ ہی دوزخ کے باتی ہے دوزخ والے ہیں ان کی خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے بجی کے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا گناہ کا ارتقاب کریں گے جس کے بعد اگر وہ نیک کمال کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یعنی کفر اور شک کریں گے کیونکہ اگر کوئی کافر ہو یا مشرق ہو تو جتنے بھی اچھے رہے ہیں جتنے بھی نیک عمل کر لے یا جتنے بھی لوگوں کے ساتھ بلیا کرے تو اس کا کوئی بھی ان کو نفع نہیں پہنچتا کیونکہ کفر اور شک دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے ساتھ بکیا جتنی بھی جو بھی چیزیں ہو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہاں اگر کوئی مسلمان ہو پھر نیک کام کرے تو اس اس کو کا ثواب ملے گا اگرچہ وہ گناہگار ہو فاسق ہو لیکن کفر اور شرک یہ دو ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ ان کو ہوتے ہوئے کفر اور شرک کے ہوتے ہوئے جو بھی اعمال ہو جو بھی افعال ہو اللہ کے ہاں اس کی کوئی مقبولیت قبولیت نہیں ہے بلا من کسب سیعتا بلا تمسکم و تقلدون کیا یعنی تمہیں آپ یہ کہنا کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں یا کر دیں گے تو بہت کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں بلا منقست جو لوگ بھی برک کماتے ہیں من کا سب صحیح آتا یعنی شرکن جو بھی لوگ بھی بچی کماتے ہیں یعنی شرک کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں وہ آتت ہی فتی آتو ہو اور ان کی بدی انہیں گیر لیتی ہے اور ان کی بدی گیر لیتی ہے بالافعال والجمع استوت علیہ واحرقت به من كل جانب من ان مات مشتکا یہ مشرق ہونے کی حالت میں یا کفر ہونے کی حالت میں جو ہے نا وہ مر جائے تو جب کوئی مشرق ہونے کی حالت میں یا کفر کی حالت میں مر جائے تو اس کے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اولائے کا اصحاب النار ہوں فی خالدون یہی لوگ دوزخ کی باتیں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے رویا کی معنی من اس میں من کا معنی کا لحاظ رکھا گیا اور اگلی جو ایسی کریمہ ہے پھر اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہوں فی خالدون والذین آمنوا اور او لوگ جو ایمان لاتے ہیں والذین آمنوا اور او لوگ جو ایمان لاتے ہیں وعامل الصالحات اور نیک عمل کرتے ہیں اچھے عمل کرتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ تو او جنت کے باتی ہے او جنت کے رہنے والے او جنت والے ہیں ہوں فی خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جگہ اگر سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی بات اگر پوچھنی ہو یا بھی پورا ہو گیا اور ہمارا یہ سبق بھی یہ ہوا اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتی ہوں